سات رفنا اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دو بار مارا اور دو بار زندہ کیا وہاں میں سمجھایا ہوں کہ موتیں کتنی ہیں دو اور حیاتیاں کتنی ہیں دو پہلی موت آدم والی دوسری دنیا والی پہلی حیات دنیا والی دوسری آخرت والی سمجھ رہے ہو تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا والی موت جو ہے یہ دوسری موت ہے دنیا والی موت کیا ہے باقارہ والی آیت کا حوالہ بھی دیا تھا کم تم ممبا فاہیا کم سما جمی تو کم سما کم وہاں آیت میں بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جب انسان مرتا ہے تو یہ کتنی موت ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں اللہ موت الا ہماری پہلی موت دنیا والی موت کو یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلی موت کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا کے مرنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں جب ہم مر جائیں گے تو ہم مٹی ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہونا کچھ سمجھ آیا ہے سوال پھر عرض کرو سنو ربنا امت نسنا تعین والی آیت اور تم اموات کم والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو انسان مرے گا یہ مرنا کتنی دفعہ ہے دوسری دفعہ ہے یہ دوسرا مرنا مرے گا بندہ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وہ جو کہہ رہے ان ہے یا اللہ موت اولا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا والی موت کیا ہے پہلی موت ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب عرض کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ یہاں اولا خانیہ کے مقابلہ میں نہیں ہے یہاں جو اولا ہے یہ خیال کرنا شاید وفاق والے اولا تھانیہ ذہن میں آ جائیں تمہارے اور امتحان کی طرف چلے جاؤ خیال کرو جہاں اولا جو ہے ثانیہ کے مقابلہ میں نہیں ہے بلکہ یہاں اولا بیمانہ سابق ہے اولا بیمانہ سمجھ رہے ہو میں وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ اولا یہاں ثانیہ کے مقابلہ میں نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ پہلی موت کہہ رہے ہیں حالانکہ مراد دوسری موت ہے یہاں اولا کا معنی اولا کا معنی سابق ہے کیا مطلب اور دوسری حیات جس کا تم ذکر کرتے ہو اس سے پہلے جو موت آئے گی بس وہی موت ہے کیا کہہ رہا ہوں دوسری حیات جس کا ذکر اے پیغمبر تم کرتے ہو اس حیات سے پہلے جو موت آئے گی اب وہی موت ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں آئے اب اس حیات سے جو پہلے آئے گی موت خواب و اولا ہو خواب و ثانیہ ہو خواہ جو بھی ہو کچھ سمجھ آیا ہے بھائی اولا اور اول کا کلمہ بعض اوقات ثانیہ اور ثانیہ کے مقابلہ میں آتی ہے اس کے مقابلہ میں ہاں پہلا دوسرا تیسرا اور بعض اوقات یہ بے معنی سابق آیا کرتا ہے کیا آیا کرتا ہے بے معنی سابق جو مقدم ہے جو پہلے ہے اب وہ خواب وہ پہلا ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو تو یہاں بھی اولا جو ہے یہ اولا ثانیہ کے مقابلہ میں نہیں ہے بلکہ یہ اولا بے معنی سابق ہے وہ موت جو جس حیات کا تم ذکر کرتے ہو اے پیغمبر اس حیات سے پہلے جو موت آئے گی خواب وہ پہلے نمبر پر ہے خواب وہ دوسرے نمبر پر ہے اس سے اس کا کوئی تعارف نہیں ہے کرو مانا نہیں ہے یہ مگر نہیں ہے یہ حالت اخیرہ مگر صرف موت ہماری جو پہلی ہے وما نحن منشرین اور نہیں ہے ہم دوبارہ زندہ کیے ہوئے جی، فاتو بے آبا دلیل نفی حشر چل کا ہے دلیل نفی حشر حشر کی نفی کی دلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں اگر حشر برحق ہے تو ہمارے باپ دادے جو مر گئے ان کو زندہ کر کے لے آؤ فاتو آبا ایک لفظ نیچے لکھا ہے اتنی انتظار کون کرے اتنی انتظار کون کرے بس لے آؤ تم ہمارے باپ دادوں کو آبا کے نیچے زندہ کر کے لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے اگر ہو تم سچے کس بات میں دعوی باس میں جس میں دعوی باس میں اگر تم سچے ہو کہ بات ہوگی دوبارہ زندگی ہے تو لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو بس یہ بات ختم ہوگی اب اہم خیر ام قوم مطباعین ایک تو یہ تخویف دنیاوی ہے کیا ہے دنیا کے رات کا ڈراوا اور ساتھ یہ ان کے شکوے کا جواب ہے لیکن ساتھ لکھا ہوگا جواب حاکمانہ کیا لکھا ہے ہاں دو جواب آ رہے ہیں حاکمانہ حکیمانہ بعد اوقات سوال کرتا ہے کوئی بندہ سمجھنے کے لیے کوئی بندہ سوال کرتا ہے کس کے لیے تو اس کا جواب ہوتا ہے حکیمانہ یعنی اس کے سوال کو حل کیا جاتا ہے اور اسے پورا سمجھایا جاتا ہے اور بعد کا سائل کے سوال کا مقصد سر زد بازی ہوتا ہے کوئی سمجھنا مقصود نہیں ہوتا تو وہاں اللہ پر حاکمانہ جواب دیتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ اللہ نے ان کے سوال کا حکیمانہ جواب نہیں دیا حل نہیں پیش فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ تم بہتر ہو یا طبا کی قوم بہتر تھی وہ تم سے طاقت میں بھی زیادہ تھے پیسے میں بھی زیادہ تھے ان کو بھی ہم نے برباد کر ڈالا تم بھی برباد ہو گئے بس یہ حاکمانہ جواب ہے اہم خیر یہ تخویف ہے بھی ہے آیا یہ بہتر ہیں کس بات میں بولو صحیح آج تو سارے چودھری بنے بیٹھے پتہ کیا مصیبت ہے کس بات میں قوت و شوکت میں ان کو جو غرور ہے پیسے کا اور مال دولت کا اور بدنی قوت کا آیا یہ بہتر ہے قوت و شوکت میں یا قوم طبا کی ولبین میں ان قبل ہم اور وہ لوگ جو پہلے ان قوم و طبا سے گزرے ہیں قبل ہم کا ہم ضمیر کا مرجا <coughs> قوم و طبا کی طرف جا رہا ہے قوم کا لفظ اسم جمع ہے نا جی لفظ مفرد ہے مانن جمع ہے اور وہ لوگ جو من قبل ہم ان سے پہلے گزرے مراد سے نکل گئے آد سمود وغیرہ آد کبا کے بارے میں حضرت مسلم شریف میں حدیث آئی ہے نبی علیہ و تسلیم نے فرمایا لا ادری اطبا ان کا نبی عملہ مجھے پتا نہیں ہے کہ طبا نبی تھا یا نہیں تھا سمجھا تھی بارہ اتنا ضرور ہے کہ یہ بہت بڑا نیک آدمی تھا سالے آدمی تھا روایات تو مختلف ہیں کہ مدینہ منورہ آیا تھا یہ وغیرہ وغیرہ بارہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ کعبے کو غلاف پہنانے والا پہلا بندہ یہی ہے یہ یمن کا بادشاہ تھا اور اس کا نام جو تھا اسعد کیا نام تھا اور بات کہتے ہیں سعد اگلے دن جب فرعون کا لگ گیا تھا تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یمن کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو تبا کہتے تھے یہ تبا اس کا نام نہیں بلکہ یہ اس میں چاہے لقب ہے طبا اس کیا ہے لقب ہے یہ نام نہیں ہے نام اس کا اسعد ہے یا اس کا نام سعد ہے دونوں روایتیں ہیں <clears throat> اجا یہ لوگ بہتر ہیں قوت و شوکت میں یا قوم تبا کی سمجھا گی جی؟ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں اہلک ہم نے ان کو بھی ہلاک کر ڈالا اہلکنا ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو بھی ان کانو علت ہلاکت چلتا ہے ہلاکت کیوں لیے کہ بے شک وہ بھی تھے جرم کرنے والے ہم نے ان کو بھی برباد کر ڈالا تو یہ کون ہے جی وما خلق سماوات اب آ دلیل تو ہی رکھ آ گئی اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لائے کرنے والے فیل کرنے والے یعنی یوں ہی بلا فائدہ ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا حضرت یہ اہم ان ام کو ان پر کوئی عبارت ہے اردو کی چھوٹی سی تمہارے پاس لکھی ہوئی اہم خیر ام کو ان پر نہیں وہ تو نہیں شوقت اچھا کرو مانا وما خلق خلک نہ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لا بینا کھیل کرنے والے ما خلق نہ ہما ماں کے نیچے بل کے لکھا ہے لکھا ہے بل کے نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو ہما کے نیچے لکھا ہوگا ما ما فی ہے ماں ماں ان دونوں کو اور ان دونوں کے ساتھ جو اور چیزیں ہیں اللہ بالحق حق اللہ بالحق مگر واسطے ظاہر کرنے حق کے ہم نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ بالحق کا باخب دیا ہے بے سبب اظہار الحق ہم نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے سمجھا اپنی قدرت کو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ آ رہی ہے <coughs> بلکہ نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں اللہ بالحق کے مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے کیا مطلب اب اردو عربی عبارت ہے لے جوستی اعلی قدرت ناگ وحدانی نا لے جوستی الا قدرت ناگ تاکہ ان کے ذریعے ہماری قدرت اور وحدانیت پر دلیل پکڑی جائے اب چل کر بغیر ڈالے کا اب جلالین یہ جلالین کی عبارت ہے ہماری قدرت اور ہماری وحدانیت پر اور اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں حق جو بھی حق ہے اس کے اوپر دلیل پکڑی جائے بلا چینا اکثر ہوں لیکن اکثر ان کے لا لاجالمونہ نہیں جانتے ان انصلیں الفصل تخویف اخروی اب عذاب کا ڈراوا یا آخرت کے عذاب کا ڈراوا بے شک دن فیصلے کا وعدہ ہے ان کا اجمائن سب کا ان سب کا وعدہ ہے ان آخرت کا دن آج تو جہاں جو لوگ نہیں مانتے اور تغم پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتے آخرت ان کا ہے آئے لا یغنی مولن ام مولن شیا جس دن کے نہیں دفاع کر سکے گا کوئی دوست کسی دوست سے شیان کسی چیز کو خیال کرو مانے گا جس دن کے نہیں دفاع کر سکے گا کوئی دوست کسی دوست سے شیان کسی چیز کو کسی چیز کو بھی دفع نہیں کر سکے گا یاد ہے مالک یوم الدین پر پڑے ہو یوم لا تملے کو نفس لے بل امر یوم وہاں پڑے ہو لا تملے کو من النفوس لے من النفوس شہ ام الاشیاء یاد ہے نا جی نہیں دفع کر سکے گا کوئی دوست کسی دوست سے کسی چیز کو بلا ہم جن فرون ہوں نفی شفاعت قہریہ چل کا ہے مشرق کا ہمیشہ یہی خیال رہا ہے کہ یہ بزرگ میرے سفارشی ہے قیامت کے دن دوری دور مجھے چھڑا لیں گے اللہ نے فرمایا بلا ہوں جن فرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے لاہم جن فرون پر مثلا آلیہ مضعما کی طرف سے مثلا آلیہ مضعما کی طرف سے یہ بیان القرآن کا لفظ ہے آلیہ مضعوم جن کو وہ گمان کرتے ہیں مشکل شاہ شفیع کاری اللہ مرحم اللہ اللہ مگر وہ انسان جس پر رحمت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جس پر رحمت فرمائے گا اللہ مجاللہ ہوبل مانو ہوبل وہ مانو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا اللہ اکبر ہوگل مومنو وہ مومن ہے میں دوسرا معنی لے رہا تھا ہوغل مومین جس پر اللہ رحم فرمائے گا وہی ہی بچے گا پہلے یہ پڑھ لو جس پر اللہ رحم فرمائے گا وہی ہی بچے گا وہ کون ہے بھی جس پر اللہ رحم کرے گا اور جو بچے گا حول مومنو حول مومنو وہ مومن ہے مومن پر اللہ کی رحمت ہوگی اور مومن ہی بچے گا جی ان بے شک وہ اللہ تبارک وہی بڑا غالب ہے غالب ہے بچہ مانا کفار سے بدلہ لے گا غالب ہے کفار سے بدلہ لے گا الرحیم و بڑا مہربان ہے مسلمانوں پر رحم فرما دے گا مسلمانوں پر گا ان شجرت الزقوم میں اب حضرت قیامت کا ذکر آ رہا ہے نا تو اب عذاب کا ذکر آ گیا نیچے لکھا ہوگا عذاب جسمانی لکھا ہے آج یہ سمجھ لو آج قیامت کے دن جہنم کے اندر جہنم کے لیے دو طرح کے عذاب ہوں کتنے عذاب ہوں گے ایک تو عذاب جسمانی جسم کو عذاب ہوگا آگ میں جل رہے ہوں گے جی گرم پانی ہوگا وغیرہ وغیرہ اللہ پناہ اور دوسرا روحانی عذاب کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہاں گا تمہارے شریک جن کو تم شریف سمجھتے تھے میرا شفیقاری سمجھتے تھے چونی چھڑاتے تمہیں سمجھا اس قسم کی باتیں کہہ کہہ کرنا ان کو اور زیادہ پریشان کیا جائے گا اور دلیل کیا جائے گا یہ روحانی عذاب ہے اب یہاں اس لیے لکھا ہے آزاد جسمانی یہ جسمانی عذاب ہے ان شجرت زقوم ہے بے شک درخت زقوم کا زقوم کا درخت حضرت جو جہنم کے اندر ہے اس کا تو اللہ ہی جانتا ہے تو اس کا کیا حساب ہے اس کی مثال ادنا کی دنیا کے اندر موجود ہے جس کو ہم زقوم بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں تو اس کو تھوہر کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں تھوہر اب پتہ نہیں آپ حضرات کیا کہتے ہو اس کے بھی کئی قسم ہیں یہاں مراد وہ ہے پرانے پاک کے اندر جو آتا ہے وہ چوڑے چوڑے اس کے پتے ہوتے ہیں اور کانٹے ہوتے ہیں اس کو زبردست وہی مراد ہے بے شک درخت زکون کا تو آم الم یہ تو <clears throat> ہوگا بڑے گنہگار کا اسیم کا مانا آسم کا مانا گنہ گار اور اسیم کا مانا بڑا گنہگار مراد اس سے کون ہے المراد من مین ہول کا فیرو ابلو ہو مانگے یہ کافر مراد ہے تو عام ہوگا بڑے گنہ گار کا کل محل طرف کو سمجھ لو بات محل لفظ بار بار آئے گا سنو بات محل کے دو معنی ہوتے ہیں کتنے معنی ہوتے ہیں ایک معنی تو ہوتا ہے تیل کی تل چھٹ کیا معنی ہوتا ہے وہ کوئی برتن ہو نا بڑا جس میں تیل ڈالا جائے وہ جو سر پر لگایا جاتا ہے تیل یہ تیل ہمیشہ اس میں ڈالا جائے تو نیچے اس کے کالی کالی میل بیٹھ جاتی ہے دیکھا نا وہ برتن کے اندر اسی کے اندر وہ بوتل ہے یا ڈرم ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر اوپر اوپر تیل ہوتا ہے نیچے نیچے جو ہے وہ کالا کالا میل ہوتا ہے المندر ہوتا ہے اس کو انسان دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا سمجھ رہے ہو ایک معنی تو یہ ہے تیل کا تل چھٹ اور تیل کا میل نچلا حصہ اور دوسرا محل کا مانا ہوتا ہے تانبا پگھلا ہوا یہ تانبا ہوتا ہے نا یہ دھات ہے اس کو پگھالو سو لال سرخ انگارا بن جائے جب پانی بن جاتا ہے تو لال سرخ انگارا بن جاتا ہے جلاتا ہے زبردست اس کو بھی کیا کہتے ہیں محل کہتے ہیں اب پرانے پاپ کے اندر آیا ہے محل کا لفظ محل کا مانا وہ تو آم اتنا گرم ہوگا جس طرح سے تانبے کو آگ پر گرم کر کے پگھلا دیا جائے گرمی کے اندر تو وہ ہوگا کس کی طرح تانبے کی طرح اور کراہت منظر کے لحاظ سے اور شکل اور صورت کے لحاظ سے وہ اس طرح کری اور گندا ہوگا جس طرح تیل کی تل چھٹ اور اس کا میل بات سمجھے یہ دونوں مانے ہیں کل موہلے جگلی فل مثل مسل تانبے پگھلے ہوئے تھے محل کا مانا بولو صحیح دان با کے ہوا یا ہے جوش مارے گا پیٹوں کے اندر مثل جوش مارنے گرم پانی کے جس طرح کے دیو جی کے اندر گرم پانی جوش مارتا ہے ابلتا ہے وہ بھی ان کے پیٹوں میں اس طرح جوش مارے گا خزو ہو خزو ہو حضرت یہ امر ہے اور اوپر لکھو گا جو پالو لبانی پالو لکھا ہے جو پالو کہا جائے گا سمجھا نہیں لکھا لکھ لو لکھ لو لکھ لو ضروری لفظ ہے جو کال خدو ہو کے نیچے جو ہو کہا جائے گا وہ جو فرشتے ہوں گے نا جہنم کے خزانہ زبانیہ کہا جائے گا انہیں خزو ہو پکڑو تم اس کو فاتلو ہو پس دھکیل کر لے جاؤ تم اس کو بات کا من دھکیل کر لے جاؤ تم اس کو اللہ پناہ دیوے آپ نے شاید دیکھا ہو یہ تھانے اور جیل کے اندر مجرم نہیں جاتا تو پولیس والے اسے دھکے دے کر زوری زور دور لے جاتے سمجھا جہنمی جب جہنم کے دروازے پر جائیں گے تو پریشان ہوں گے دیکھیں گے سمجھا تو فرشتے انہیں دھکیل کے لے جائیں گے ہو بس دھکیل کر لے جاؤ تم اس کو ارا خواہ جہین او وقت جہنم تک سوائے جہین کا من عین وقت جہنم درمیان جہنم کا وہاں اس کو لے جاؤ الا سوائل جہی میں درمیان جہنم تک لے جاؤ کیونکہ یہ بڑا مجرم ہے سمجھا کہ اس لیے اس کو وقت جہنم کے اندر درمیان کے اندر پھینکا جائے کہ نہ نکل سکے اور عذاب بھی مکمل ہو فوقرا سے ہی اس کے بعد ڈالو تم پلٹو تم اوپر اس کے سر کے میں نے عذاب شنی میں عذاب جلتے پانی کا گرم پانی کا عذاب ان کے سر کے اوپر ڈالو ذوق ان کا انت العزیز الکریم حضرت ذوق پر لکھا ہوگا عذاب روحانی نمبر اول عذاب روحانی نمبر اول روحانی عذاب ہے اور ذوق پر لکھا ہوگا چل کا استحزا ان کیا جائے گا استحدار کہا جائے گا چکھ تم بئیمانہ یہ عذاب سمجھا ان کا بے شک تو تو تھا دنیا کے اندر العزیز ہو بڑا معزز الکریم کریم بڑا مکرم دنیا کے اندر تو بڑا معزز مکرم تھا بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ بزرگوں نے یہ کر دیا مجھے فلاں بزرگ نے بیٹا دے دیا میرے فلاں بزرگ نے میری مراد پوری کر دی میں نے گیارہویں دے دی میرا کام ہو گیا سمجھا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا کرتا تھا آج چکھ یہ تھا چکھ تو یہ عذاب بے شک تو تو ہی تھا دنیا کے اندر العزیز ہو بڑا معزز الکریم ہو بڑا مکرم تو ایک تو وہ جل رہا ہوگا جہنم کی آگ کے اندر عذاب جسمانی ہو رہا ہوگا پھر اس کو یہ کہا جائے گا تو اس کے دل جلے گا اور زیادہ سمجھا روحانی عذاب ہے یہ اس کو پریشان کرنے کے لیے انہذا نمبر دوم چلتا ہے یہ عذاب ہے روحانی نمبر دوم ہے بے شک یہ وہ چیز ہے جو تھے تم ساتھ اس کے تم ترونا شک کیا کرتے تھے دنیا کے اندر تم کہا کرتے تھے اللہ تو نل پولا وما نہ ان شرین ہم دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوں گے سمجھا اب یہ وہی چیز ہے بے شک یہ وہ عذاب ہے جو تھے تم ساتھ اس کے جھگڑتے اور شک کرتے تھے ان نل پہینا اب حضرت تخویف کے مقابلے کے اندر کیا آ رہی ہے بشارت آ رہی ہے سمجھایا میں نے کہ یہ بشارت اور تخویف امین ہے کیا ہے جہاں تخویف آتی ہے بشارت ضرور آتی ہے جہاں بشارت آتی ہے تخویف ضرور آتی ہے ان المتقین بشارت بے شک وہ لوگ جو بچنے والے ہیں المتقین کے نیچے لکھا ہے شیر کے از کبیر عنی شیر کے مستقین کا منع بچنے والے شرکوں کو فی مقام امین فی مقام ان پر چلکائے خبا بے تنا لکھا ہے سارا سمجھایا ہوں پیچھے سمجھا کہ ایک ہے سباب تنعم اور ایک ہے کمال تنعم سباب تنعم یہ ہے کہ انسان کو اللہ نعمت کوئی دے دے مثلا پینے کے لیے کوئی چیز مل جائے یہ سباب تنعم ہے پھر اس چیز کا کامل ہونا اور اعلیٰ ہونا یہ کیا ہے کمال تنعم ہے اب المتقین بے شک وہ لوگ جو بچنے والے ہیں شرکوں گوفوں سے مقام امین سباب تنعم بیچ گھروں کے ہوں گے مقام ان کا مانا گھر سمجھا کہیں انسان جب مہمان بھر کر کہیں جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے گھر کی سکونت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹھکانہ مل جائے بے شک بچنے والے شرکوں کو پھنسے بیچ مقام ان گھروں کے ہوں گے امین امین ان پر چلائے حضرت بس ہاں؟ سے ہاں۔ بھی لکھا ہے لیکن کمال کا لفظ زیادہ موزوں ہے سمجھا تھی کمال کا لفظ موضوع کمال اول لکھا ہے ہاں۔ امینن امینن کا مانا ہے جی امینن کا مانا آپ نے کرنا ہے محفوظ امینن کا مانا امین بے معنی معمون ہے امین بے مانا سمجھا اس لیے میں اس کا مانا کروں محفوظ وہ مکان جو محفوظ ہوگا کس چیز سے کل ما یو خاف ہو و کرا ہو لکھا ہوا ہے انکلے ماں انکولے ماں صاف ہو ہر وہ چیز جس سے انسان خوف کھاتا ہے اور جس کو مکرو سمجھتا ہے ہر چیز سے وہ کیا ہوگا معمون ہوگا اور محفوظ ہوگا اللہ ہم سب کو نصیحت فرماوے بیچ گھر کے ہوں گے امین جو بالکل محفوظ ہوگا ایک معنی اس کا چین والا بھی لکھا ہے چین اور آرام والا لیکن وہ لازم ہے کیونکہ جب انسان کو محفوظ گھر مل جاتا ہے تو انسان کو چین آ جاتا ہے سمجھا نا جی وہ مانا جو لازمی مانا ہے اصل مانا جی یہ بیچ گھر کے امین جو بالکل محفوظ ہوگا ان کل ما جو خاف ہو وہ جو کھڑا ہو سمجھا سی ہر وہ چیز جسے جسے ڈرا جاتا ہے اور جسے مقروض سمجھا جاتا ہے فی جنات کمال دوم کمال دون ہاں وہ گھر کہاں ہوگا فی جنات بیچ باغات کے اور چشموں کے باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے وہ گھر ارد گرد باغات ہوں گے چشمے ابل رہے ہوں گے سمجھا تو یہ بڑی صفائی ستھرائی اور بڑی عمدگی کی چیز ہے روح خوش ہونے والی چیز ہے بیچ باغات کے بین اور چشموں کے جل بسونا جل بسونا پر لکھو گا سباب تنا نمبر دوم یعنی ملبوس ملبوس کا بیان ہے کہ لباس بھی ملے گا وہاں پہنیں گے وہ جنتی من سن دو سن کمال اول کیا لکھا ہے پہننے کے لیے دے دیا جائے ٹاپ دے دیا جائے بوری دے دی جائے کہ یہ پہنو سمجھا نا تھی یہ سندس پر لکھا ہے کمال اول اور اس پر چل کمالے دوم پہنیں گے وہ من سن باریک ریشم و اس کن اور موٹا ریشم کبھی تو باریک اور کبھی موٹا ریشم متقابلین خباب تناؤم نمبر تین خباب تناؤم طرف دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونا اور پیار ہونا اور اختلاف اور خلاف کا نہ ہونا یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے یہ بھی کیا ہے اس نعمت کا ذکر ہے عام طور پر حضرت آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہے مثلا کسی بات میں جب وہ ایک مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو اس کا منہ اس طرف ہے اس کا منہ اس طرف ہے ایسا ہے نہیں جی اللہ فرماتے ہیں جنتی جب بھی مجلس کیا کریں گے بیٹھا کریں گے تو متقابلین آمنے سامنے بیٹھیں گے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا محبت اور پیار والی دلیں ہوں گی اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھا کریں گے متقابلین کا یہ معنی نہیں کہ ہر وقت آمنے سامنے ہوں گے اس کا مطلب جب مجلس کیا کریں گے تو آمنے سامنے ویسے تو ہر بندہ اپنے گھر میں ہوگا متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے والے کزال کا کزال کا بلکہ تحقیق مضمون لکھا یعنی ہے مضمون صادق کو پکا کر رہے ہیں اور کزالکا کا مبتدا الامرو لکھا ہے المرو معاملہ اسی طرح ہے میاں بات اسی طرح ہے جو میں نے ذکر کی ہے بات اسی طرح ہے یہ بات واقعہ ایسے ہوگا ہاں المرو کا معاملہ اسی طرح ہے پر سباب تنا نمبر چار طریقہ ہے خباب تناؤ نمبر چار ہے حضرت <coughs> میری طرف دیکھو زوجنا ہم بحور نعین زوجنا کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے ان کا ہم کیا معنی کیا گیا ہے ہم ان کا نکاح کرا دیں گے یعنی جنت میں باقاعدہ نکاح ہوگا ایجاب ہوگا قبول ہوگا باقاعدہ نکاح ہوگا سمجھا نا کہ جی؟ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک عبادت ایسی ہے کہ آدم علیہ السلاط و تسلیم کے زمانے سے چلی ہے اب تک اور قیامت تک چلے گی اور جنت میں بھی چلے گی وہ نکاح ہے وہ کون سی عبادت ہے نکاح والی عبادت ہے سمجھا سی اور دوسرا کون یہ ہے کہ وہاں نکاح وغیرہ نہیں ہوگا سمجھا سی زبجنا ہم کا معنی نکاح نہیں ہے بلکہ یہاں اس کا معنی ہے کہ ہم ان کو دے دیں گے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملا دیں کہ بابا یہ تیری بیوی ہے یہ تیری بیوی ہے ودنا ہوں پر حضرت لکھا ہے ان کا نہیں لکھا ہوا ہاشیے پر لکھ لو لکھ لو لکھ لو تاکہ یاد رہے ان کا بخاری بخاری شریف کے اندر روایت ہے جی. کرو مانا اور شادی کرا دیں گے ہم ان کی وجنا ہم کا مانا نکاح کرا دیں گے ہم ان کا یہ مانا کریں گے نا جی شادی کرا دیں گے ہم ان کی نکاح کرا دیں گے ہم ان کا ایک مانا دوسرا مانا جو ہے <clears throat> وہ بھی لکھ لو ہاشیے پر تاکہ یاد رہے کرن کرن ہوں کافرنا کرن کا حوالہ ہے دوسرا مانا زوجنا اور ملا دیں گے ہم ان کو کرن نا کا مانا ملا دیں گے ہم ان کو بحور میں سور ان پر لکھا ہے کمال اول اور عین پر لکھا ہے کمال دونوں سمجھا کہ سور حضرت ان عورتوں کو جو جنت میں ہوں گی کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہار ہو صحت ہتر ہو اتنی خوبصورت ہوں گی کہ آپ دنیا کی وہاں ٹھہر نہیں سکتی ان کو دیکھ نہیں سکتی سمجھ رہے ہو اور عین کیوں کہتے ہیں عین کا معنی ہوتا ہے موٹی آنکھوں والیاں سمجھا سی اور اس کا معنی <clears throat> یہ بھی ہوتا ہے موٹی آنکھوں والی آنکھ اور ساتھ یہ کہ آنکھ کا جو سفید حصہ ہے وہ زیادہ سفید اور سیاہ حصہ زیادہ سیاہ ہو کے یہ آنکھ خوبصورت ہوتی ہے اور ملا دیں گے ہم ان کو شادی کرا دیں گے ہم ان کی ساتھ گورے رنگ والیوں کے عین موٹی آنکھوں والیوں کے سمجھا سی یہ دونوں کمال ہیں جد اون سیا سباب تنام نمبر پانچ مکول ترقا یعنی ہے معقول کھانے کا ذکر ہے منگوائیں گے یہ دو ان کا منع مانگیں گے نا بلکہ منگوائیں گے سمجھا وہ علمان ہوں گے نا جی ان کو ان کے ذریعے منگوائیں گے منگوائیں گے اس جنت کے بے کل فاق یہ کل فاق یہ مل کر کمال تنعم نمبر اول کمال تنعم منگوائیں گے اور آگے دال مل جائے جی آلو مل جائے نہیں بے کلے پاپ کے ہر قسم کا میوہ ہر قسم کا میوہ ان کو ملے گا آمینینا نمبر دو کمال تو نام نمبر دو بے غم ہونے والے مانا کمانا غم ہونے ہونے والے دل جمعی کے ساتھ یعنی بے غم ہونے والے سمجھا ہوا جی غم ہونے والے من کل زارا رن من کل زارا رن ہر قسم کے نقصان سے سمجھا کوئی ان کو نقصان نہیں ہوگا ہر قسم کے نقصان سے بالکل بے بن ہوں گے نہ داخلی نہ خارجی نہ داخلی ہاں داخلی ہے کہ گھر کے اندر بعض اوقات فساد ہوتا ہے یا بعض اوقات بے چینی پڑی رہتی ہے اور خارجیے کے باہر سے کوئی دشمن حملہ آگر نہ ہوئے بے غم ہونے والے لا یو کو تنعم نمبر چھ یعنی خلود سباب تناؤ نمبر چھ یعنی خلود ہمیشہ رہیں گے نہیں چکھیں گے بیچ اس جنت کے موت کو الل موت الا بانا سوا ہے سوا موت پہلی کے سوا موت پہلی کے پہلی موت کے علاوہ اور کوئی موت نہیں آئے گی پھر یہاں وہی بات آ گئی وہ ابھی جو میں نے موت کو نل اولا پر سمجھایا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ دو موتیں ہیں حالانکہ اللہ فرماتے ہیں لاجد فی الموت الموت پہلی موت سمجھا حالانکہ دنیا جب جائے گی جنت کے اندر تو دوسری موت کے بعد جائے گی نا پہلی موت کے بعد تو نہیں جائے گی بلکہ دوسری موت گزار کر پھر زندہ ہو کر جنت میں جائے گی تو یہاں بھی اولا بیمانہ سابقہ ہے اولا بیمانہ سابقہ ہے بس وہ پہلی موت یعنی سابق موت جو آ چکی سو آ چکی اور موت نہیں آئے گی نہیں چکھیں گے تو جنت کے موت کو فوا موت پہلی کے ہوں نمبر سات دفع مذرت طل کا ہے دفع مدر نقصان دفع ہو رہا ہے اور بچائے گا ان کو اللہ تبارک و تعالی عذاب جہنم سے فضلم من ربے کا سبب حقیقی جنت کل سمجھایا تھا یاد ہے سبب زہری جنت اعمال صالحہ سبب حقیقی کیا ہے اللہ کا فضل فضل میں رب کا گا یہ فضل اور رحمت تیرے پروردگار کی طرف سے ظال کا ہوگل الفوز العظیم فضیلت جنت ہے یہی ہے وہی کامیابی بہت بڑی اللہ میں اللہ ہم سب کو نصیب فرما گئے انما ہو بے سرسان کا حضرت یہ آیت اب ساری صورت کے متعلق ہے آخر کے اندر اس آسان کر دیا ہم نے اس قرآن پاک کو یس حکم نامے کو یسل نہ ہو ضمیر ہے الکتاب المبین کی طرف کہاں جا رہا ہے سورت کی ابتدا میں جو غلط المبین تھا نا اس کی طرف جا رہا ہے تب سواج کے لیے آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو بے لسان کا تیری زبان میں وہ عربی زبان میں لال لہم گے حکمت عربیت قرآن حکمت عربی زبان میں کیوں بھیجا گیا تاکہ وہ سمجھ کر سمجھ کر کا کلمہ لکھا ہے سمجھ کر نصیحت حاصل کریں وہ لوگ فرتقب انہم مرتقبون فرتقب حضرت یہ تخویف دنیاوی ہے کیا ہے فرتقب یوم تقبر سما ہو بے دخان مبین کر پڑھا تھا نا میں نے کیا تھا کہ عام طور پر صورتوں کے آخر میں اللہ تبارک مطالعہ سورت کے اول والا مضمون کا اجازت کیا کرتے تک اول اور آخر مرتبط ہو جائے ہر بے دخان مبین ہر تک ہر تقب تخویف بھی ہے اگر یہ لوگ نہ مانے اگر یہ لوگ ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ سمجھ کر کیا کرے یہ تو ذکرون نصیحت حاصل کرے لیکن اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو سر تک انتظار فرماؤ آپ کس بات کا نزول عذاب کا ان پر نزول عذاب کا ان پر ان پر نزول عذاب کا جی یہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ تھر تک بس انتظار کرتے نزول عذاب کا ان پر ان مرتقبون بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں نزول عذاب کا آپ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پر نزول عذاب ہو لیکن آپ ان کے اوپر نزول عذاب کا انتظار فرماؤ ہارون <coughs> جافیہ یہ بھی پہلی ہوا میں ان کی طرح ایک سوال کا جواب ہے حامی دخان کے اندر کیا آیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں اگر سفارش نہیں بھی کرتے تو سنتے ضرور ہیں جانتے ضرور ہیں سمجھا نا سی اللہ نے فرمایا ان ہو سمیع العلیم سننے والا اور جاننے والا کون ہے صرف اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں ہے سمجھ رہے ہو اب اس صورت کے اندر کیا آئے گا وہ کہتے تھے کہ مان لیا کہ سنتے نہیں مان لیا کہ لیکن ہمارے باپ دادے چونکہ ان کی عبادت کرتے رہے ہم بھی اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں ممکن ہے کسی وقت اللہ ان کو سنوا دے گے ممکن ہے کسی وقت اللہ ان کو جس طرح آج تک کے قائل کہتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ ان کو سنا دے سمجھا نا سی کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادے ان کی کیا کرتے تھے عبادت کرتے تھے تو ہم اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے ہیں ممکن ہے کسی وقت اللہ ان کو سنا دے اور یہ اللہ کو درخواست کر کے ہمارا کام کروا دیں گے اگر نہ بھی سنیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہ ہماری پکار بیکار جائے گی اور کیا ہوگا سمجھا سی جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آیت نمبر <clears throat> سترہ ہے نا آیت نمبر سترہ آجت نمبر سترہ کھولو آیت نمبر سترہ پر ہے جہاں آیت نمبر سترہ لکھا اس کے بعد اللہ پالا شریعت احبا اللہ حضرت ہم نے آپ کو شریعت دی ہے آپ شریعت کا اتباع فرماؤ ان جہار کے آرا کا اتباع نہ فرماؤ شریعت کے اندر جب یہ مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے سوا پکارے جانے کے لائق اور کوئی نہیں ہے تو تم اپنے باپ دادیوں کے خیال کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو سمجھ رہے ہو یہ اللہ تبارک مدالیہ نے ان کو کیا دیا ہے جواب دیا ہے بات سمجھ جی؟ ابتدا کے اندر حضرت تمہید آ رہی ہے ترغیب ترغیب دینے کے لیے پھر پانچ دلائل عقلی آئیں گے مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے کتنی دلائل پانچ دلائل عقلی آئیں گے ایک دلیل نقلی آئیں گی پانچ دلائل عقلیہ ایک دلیل نقلی اور موقع پر موقع زجرات تخویفات تفصیلات کے ساتھ چلے گیا کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیل الکتاب اللہ العزیز الحکیم لکھا ہے تمہید ترغیب بار سمجھایا ہوں کہ جس طرح انسانوں کی عادت ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس کام لے کر تو جاتے ہی کام نہیں کہہ دیتے بلکہ ادھر ادھر کی تمہیدیں باندھ کر باتیں شاتیں کر کے آخر میں اپنا مقصود بیان کرتے ہیں اللہ پاک اس صورت کی میں تمہید بیان کرتے ہیں لوگوں کو مائل کرنے کے لیے ترغیب دینے کے لیے تاکہ سامعین مائل ہو جائیں پھر آخر میں اپنا مقصود بیان فرماتے ہیں الکتاب تمہید ترغیب لکھا ہے اور اوپر لکھا ہوگا کیفیت نزول پہلے دن سمجھایا ہوں اور الکتاب پر منزل من اللہ پر منزل العزیز پر صفات یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے اس کتاب کا کتاب سے مراد یہ سورت اصطلاحات میں پڑھ رہے ہو کہ لفظ کتاب اگر سورت کی ابتدا میں آ جائے تو بعض اوقات پورا قرآن بعض اوقات وہ سورت بعض اوقات اس سورت کا دعویٰ مراد ہوتا ہے یہاں سورت مراد ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے اس کتاب کا من اللہ اللہ پاک کی طرف سے وہ جو العزیز الحکیم وہ جو غالب ہے الحکیم حکمتوں والا یہ معمولی صورت نہیں ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے جو عزیز اور غالب ہے اور حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے اوپر لکھا ہے لہذا اس کے مضامین کو خوب توجہ سے سننا لہذا اس کے مضامین کو خوب توجہ سے سننا سمجھا توجہ کرو اور سنو اور اسے دل سے لگاؤ ان سے سماوا ابل دلیل توحید اقلی نمبر ون کیا لکھا ہے بے شک بیچ آسمانوں کے نمبر ون اور زمینوں کے لیا البتہ کئی نشانات ہیں البتہ کئی نشانات ہیں آیات تین پر لدلالات علا وحدانیت ہی لدلالات علا وحدانیت ہی ہاں یہ عبارت آپ کے پاس نہیں لکھی سمجھا نا حاصل پر لکھ لو جگہ پڑی ہے لدلالات على وحدانيته <clears throat> لدلالات لدلالات على وحدانيته وہ اور عبارت ہے لدلالات على وحدانيته مدارک کا حوالہ ہے مدارک شکریہ کرو مانا لا آیات البتہ کئی نشانات ہیں جو دلالت کرنے والی ہیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید پر دوسری عبارت جو اب تمہارے پاس لکھی ہے وہ پڑھ رہا ہوں دالت نلا قدرت اللہ وحدانیت ہی تعالی دالتن دالا قدرت اللہ و وحدانیت ہی تعالی یہ آیات ہے جو اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے یہ جلالین کا ہمارا ہے للمؤمنین مومنینا واسطے ایمان والوں کے للمؤمنین کے نیچے مستفیدین لکھا ہے کیا لکھا ہے مستفیدین وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں کل شام کے سبق کے اندر حدل المتقین پر پڑھ رہے ہو یاد ہے جی کہ متقین کا معنی وہ لوگ جو مستقبل میں متقی بنیں گے جو لوگ اب یہ سوال نہ رہا کہ یہ ہدایت متقین کے لیے یہ جو تحصیل حاصل ہے یہاں بھی وہی سوال ہوتا ہے کہ آیات مومنین کے لیے تو مومنین نے تو پہلے سے ایمان قبول کیا ہوا ہے اور یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ صرف مومنین کے لیے نہیں آیات تو ساری دنیا کے لیے ہیں یہاں مومنین کا معنی ہے اللہ دینا جو فل مستقبل اللہ دینا ہاں جو مستقبل میں مومن بننے والے ہیں جن کے دل میں ہے ضد اور نہیں ہے جو توجہ کریں گے تو وہ ضرور کفر و شرط چھوڑ کر ایمان قبول کریں گے لل مومن بس ایمان قبول کرنے والوں کے جو آگے ایمان لانے والے ہیں وفی خلقے کو یہ دوسرا حصہ ہے یہ ترقی ہے ماپل سے اور خود تمہاری پیدائش کے اندر اور خود اللہ فرماتے دوسری چیزوں کو کیا دیکھو گے خود اپنے آپ کو دیکھ لو اور تمہاری پیدائش کے اندر نمبر تین وما جب اس اور وہ جو پھیل رہے ہیں زمین میں اور وہ جو پھیل رہے ہیں زمین میں مندا بتن جانور جتنی جانور پھیلے ہوئے ہیں آیا تم البتہ کئی نشانات ہیں چاہیں اللہ فرماتے یہ گائے بھینس بکری بھیڑ یہ خرگوش ہے یہ فلانا جانور ہے یہ بلا ہے یہ کتا ہے یہ فلانا ہے ان جانوروں کے اندر جو پھیلے ہوئے ان کے اندر بھی میری قدرت اور وحدانیت کے دلائل ہیں آیات ان پر دلالات ان وحدانیت من خلا کہا دلالات ان تدل اللہ وحدانیت من خالہ یہ دلالات ہیں جو خالق کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں سمجھا دلالات قلم ہے چار کرو درا دلالات وحدانیت من خالہ کا کی وحدانیت یہ دلالت کرتے ہیں لقومی جو قانون لے قوم پر کیا لکھا ہے وہ یہ فائدہ کن کو ہوگا اس وقت سمجھنے اس قوم کے جو یقین کرتے ہیں جو یقین کرتے ہیں ان کے لیے آئے بختلاف یہ نمبر چار چوتھا آ گیا اور عدلنے بدلنے رات اور دن کے آنے جانے رات اور دن کے اختلاف کا من آنا جانا رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے اور آنے جانے رات اور دن وما انزل اللہ اور وہ جو اتارا اللہ تبارک و نے آسمان سے مر رزق روزی رزق نازل فرمائی آسمان سے تو نازل ہوتی ہے حضرت بارش بارش کی وجہ سے زمین سے انسان کا رزق نکلتا ہے نباتات اگتی ہیں اس لیے کیونکہ وہ بارش سباب رزق ہے کیا ہے سباب رزق ہے اس لیے اس کو رزق کہہ دیا گیا ہے سباب بے اسمل مسبا دے نیچے مر رزقن بلکہ سما ہو رزقن زپن لے ان ہوں بہ ہو رہے ہو اللہ نے بارش کو رزق فرمایا اس لیے کہ بارش جو ہے یہ رزق کا رزق کا کیا ہے سبب ہے سمجھا سی کرو مانا میں اور وہ جو اتارا پاک نے آسمان سے روزی رزق آیا بہل اردا تب زندہ فرمایا آباد فرمایا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کے غیر آباد ہونے کے وہ تفریح ہے اور ادلنے بدلنے ہواؤں کے تصریف ریا کا مانا ہماری زبان کا مانا ادلنا بدلنا ہواؤں کا کیا مانا اوپر لکھا ہوگا سمت اور کیفیت میں سمت اور کبھی تو سمت بدل رہی ہے کہ کبھی جنوب سے ہوا آ رہی ہے شمال سے کبھی جنوب سے کبھی مشرق سے کبھی مغرب سے اور کبھی کیفیت بدل رہی ہے کہ کبھی سرد کبھی گرم اور کبھی تیز اور کبھی نرم سمجھا کہ یہ سارا اس میں داخل ہے اور ادلنے بدلنے ہواؤں کے آیا تم کئی نشانات ہیں لے قومی یا پہلو مستفیدین وقت اس قوم کے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں یا قانون کا مانا سمجھ سے کام لیتے ہیں عقل سے کام لیتے ہیں پہلے فرمایا لا پھر فرمایا آپ آیات القومی جو قانون پھر فرمایا آیات القومی یا قانون سمجھا یہ جی، کیوں کہا ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ تفنن فی عبارت ہے چاہے تفنن سے بھی بارہ ہے ایک ہی مطلب کو کبھی کسی لفظ کے ساتھ کبھی کسی لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیا جائے ایک جواب تو یہ ہے اور دوسرا جواب علماء نے دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ انسان کے سامنے موجود ہیں ان کے انسان کے سامنے موجود ہیں ان کے اندر نظر و فکر کرنا ہر انسان کے لیے آسان ہے اس لیے فرمایا جو بھی ان میں نظر و فکر کرے گا وہ ایمان قبول کرے گا آگے فرمایا وفی خلق کم ماں جب انسان جب اپنی خلقت کے اندر اور ان جانوروں کے اندر غور و فکر کرے گا تو پھر ایمان کے بعد درجہ آئے گا ایقان کا اس کا درجہ آئے گا اور یقین بڑھے گا انسان اور پختہ ہوگا آسمان و زمین کی قدرت کو دیکھ کر ایمان قبول کر لے گا پھر جب اپنے اندر غور کرے گا اور جو انسان کے بدن کے اندر اللہ نے باریکیاں رکھی ہیں اور آگاہ رکھے ہیں اور ان کے جو منافع ہیں جب ان کے اندر خوب غور و فکر کرے گا تو پھر انسان کے یقین میں اور اضافہ ہوگا اس لیے فرمایا لے قومی جو قلوم سمجھ رہے ہو اور آگے فرمایا مختلا فلان صلی اللہ تفریف آیات اللہ قومی یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا پہلے سے باریک چیزیں ہیں ان کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے مزید عقل و فکر کی ضرورت ہے مزید کس کی ضرورت ہے آپر و فکر کی نظر و فکر کی ضرورت تھی اس لیے یہ قوم نے قومی جا کے کرو منع تل کا آیات اللہ ہے یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں آیات اللہ ہے یہ نشانیاں ہیں اللہ اللہ کی اللہ کے دلائل ہیں کس چیز کے دلائل ہیں ہو جا جو حد ڈالا تو اللہ وحدانیت ہو جا جو حد ڈالا تو اللہ وحدانیت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں جلال کا حوالہ نتلوہا پڑھتے ہیں ہم ان کو علیہ کا آپ پر بالحق ٹھیک ٹھیک اے حدیث حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی دلائل ذکر کر دیے اور یہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہے تو پھر اور کون سا کلام آئے گا جو ان کو سمجھائے گا اتنی عظیم الشان کلام کو سننے کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تو اور کون سا کلام آئے گا جو ان کو سمجھائے گا تب یہ حدیث ہے بس سات کون سے کلام کے حدیث کا مانا کلام ہے جو حدیث ہوتا حدیث بولنا بات کرنا بس سات کون سے کلام ہے پاپ کے بعد اللہ ہے بعد چھوڑنے اللہ کی کتاب کے بعد چھوڑنے بعد اللہ پر لکھا ہے باد کتاب اللہ ہے خادم نہیں لکھا تو بولتے کیوں نہیں ہو بعد کتاب اللہ ہے اور چھوڑنے کا کلمہ بھی لکھا ہوگا اردو میں نہیں لکھا تو لکھ لو بعد اللہ کے نیچے لکھ لو چھوڑنے یہ لگ ترک والا ترک کا معنی ہے نا جی ساتھ کون سے کلام کے بعد چھوڑنے اللہ کی کتاب کے وہ آیات ہی اور اس کی آیات کے آیات ہی کے نیچے گئے ہو جا جی ہی اور اس کی حجتوں اور دلائل کے جو مینونا ایمان لائیں گے یہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں ویل افاق عفاقی چل ہے زجر ماں تخویف اخروی زجر ان لوگوں کو ان کے افعال شریعہ پر نظر ہو رہی ہے اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے اور ساتھ یہ لفظ ہوگا خمرہ مجملا محرومین انل قرآن سمرہ مجملا محرومین انل قرآن قرآن سے جو لوگ محروم ہیں ان کا خمرہ بیان ہو رہا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دیں اور خمرہ بھی مجمل بیان ہو رہا ہے آگے تفصیل آ رہی ہے پہلے مجملہ خمرہ ہے سمرا ویل ان بڑی بربادی ہے لکل افاق اصیم افاق پر لکھا ہوگا سبب اول محرومی طریقہ ہے سبب اول محرومی لکھا ہے جی۔ اور اصیم ان پر لکھا ہوگا سباب دوم اور بات سنو افاقن عشق سے مشتق ہے کس سے اور افاق ان مانا بہت بڑا جھوٹا کا مانا مبالغہ ہے نا جی فعال کے وزن پر ہے بہت بڑا جھوٹا اور اس کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ اور اسیمن جو ہے یہ بھی مبالغہ ہے آسمن کا تو اس کا منع ہے بڑا گنہ اور اس کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ کس کے ساتھ ہے اعمال کے ساتھ ہے اس کا تعلق سمجھا سی اب خیال کرو کل افاق اسیم بڑی بربادی ہے وقت ہر بہت بڑے جھوٹے انسان سے جو بہت بڑا جھوٹا ہے کس بات میں افاقن کے نیچے چل گئے عقائد میں عقائد میں بڑا جھوٹا ہے وہ سنو بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ نبی ولی سنتے ہیں سفارش کرتے ہیں خدا سے منوا لیتے ہیں یا کام کر دیتے ہیں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے چاہے بار بار قرآن میں آئے گا سمجھا بار بار آئے گا جب اللہ اللّہ جب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں آگے آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ وزال کا عشق ہم وما کانو یف اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بزرگ چھڑا لیتے ہیں اور مددیں کرتے ہیں غیبانہ حاجات میں پکارے جانے کے لائق ہیں میں نے جب ان کو برباد کیا تو انہوں نے چھڑوایا بھی نہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو عقیدہ ہے اس کو ہم یہ ان کا جھوٹ ہے بنایا یہ ان کا کیا ہے جھوٹ ہے تو افاق ان کا مانا عقائد میں جھوٹا ہے یعنی یہ جو اس نے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ بزرگ بیٹا دیتے ہیں عزت دیتے ہیں کاروبار میں ترقیاں دیتے ہیں مافا کا اسباب تصرف کرتے ہیں پکارے سنتے ہیں یہ سارے کا سارا کیا ہے کیا ہے یہ مشرق جو ہے یہ افاق ہے یہ بہت بڑا جھوٹا ہے یہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے افاق بہت بڑا جھوٹا ہے کس بات میں بڑا نافرمان ہے کس بات میں اعمال میں بڑا نافرمان فرمان ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے غلط کام کرتا ہے عقائد کے اندر بہت بڑا جھوٹا ہے ان لوگوں کے لیے غیر اور بڑی بربادی ہے آیات ہو ہے یسما پر کیا پر ہے محرومین عن قرآن کی مرض اول قسم اول محرومین عن قرآن سمجھ رہے ہو امین قرآن اور حضرت یہاں آگے پہلے پھر میں لکھواتا ہوں ان شاء اللہ یسمو باوجود بابجود سنتا ہے ایتے اللہ پاک کی یسمو کے نیچے لکھا ہے باوجود کے لکھا ہے باوجود کے سنتا رہتا ہے سنتا ہے ایتے اللہ پاک کی تو تلا آ رہے ہیں جب کہ پڑھی جاتی ہے اوپر اس کے سما جو فرو سما دیا ہے کون سا سما ہے استدا آیا ہوں تو سما دیا بھی آیا کرتا ہے پھر بھی سما کا مانا پھر بھی سر سرو اڑا رہتا ہے جو سرو کا مانا یہ ہماری زبان کا مانا ہے اڑا رہتا ہے زد کرتا ہے اسرار کا مانا زد کرنا سما جو سر اڑا رہتا ہے اور زد کرتا ہے کس بات پر لکھا ہے کفر پر یہ فرو کے نیچے لکھ لو لکھ لو ہمت کرو جو پھر لو کفر پر اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر بھی کفر پر اڑا رہتا ہے کفر سے ہٹتا نہیں ہے توبہ نہیں کرتا جد کرتا ہے اور اڑا رہتا ہے پھر بھی اڑا رہتا ہے جد کرتا ہے کفر پر لکھ لیا مستقبروں کی زمین سے ہار ہے ہار ہونا اس کا جو تکبر کرنے والا ہے کیا کرنے والا ہے تکبر کرنے والا ہوتا ہے کا علم یسما اس طرح کے گویا کے سنا ہی نہیں ہے ان آیات کو یوں لگتا ہے کہ گویا اس نے ان آیات کو سنا تک کی نہیں ہے سب بشر ہو بے آزاد علی ہاں۔ مفصلہ لکھا ہے یہ تفصیلی کمرہ ہے ویل ان پر کیا تھا اجمال تھا بربادی ہے ان کے لیے اب وہ کون سی بربادی ہے بھائی اب اس کی وضاحت ہے بس خوشخبری دے دے تو ان کو سات عذاب درد نہ آپ کو خوشخبری دے کو ساتھ عذاب درد نہ آپ کو یہ عذاب علیم جو ہے یہ ان کی کیا ہے تفصیل ہے ویل ان کی کیا ہے تفصیل ہے بشر ہو رہا ہے نا یہ بار بار آئے گا سمجھا دوں میں سمجھ لو بات یہ ہونا تو چاہیے تھا ان ہو ہونا چاہیے تھا ان دیر ہو اس کو ڈرا اللہ کہتا ہے بشر ہو اس کو خوشخبری دے دے یہ استعارہ ہے کیا ہے اور استعارہ تحق میاں اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استعارہ تحق و میاں ہو رہی ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے مسئلہ علاج میں جب انداز کی بات آئی تھی نا ند کی تو وہاں تم نے پڑھا تھا کہ یہ استعارہ فلا تجال اللہ اندازہ یہ استعارہ تحقو ہے یہاں بھی وہ یہ استعارہ تحقو ہے جس طرح کہ تم کسی آدمی بوجھ دل کو دیکھو بڑا نازنین نازک مزاج اور بوجھ دل ہے ڈرو مزاج کا ہے ڈرتا ہے بہت اور وہ آ رہا ہے تم کا تو یار بہادر آ رہا ہے کون آ رہا ہے ہاں جی اب تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو مچھری کر رہے ہو ہے تو وہ بوجھ دل جو بان ہے لیکن تم اس کو کیا کہتے ہو شجا آ رہا ہے بہادر آ رہا ہے حالانکہ وہ بہادر نہیں ہے تو تم نے کیا کیا ہے تم نے زبان کے لیے لفظ شجا کو اشتہارے کے طور پر استعمال کیا ہے کیا کیا ہے بطور اشتہارا جہاں بھی ایسے ہونا تو چاہیے تھا کہ ان کو ڈرا دو لیکن اللہ اشتہارہ تحکمیہ کے طور پر کہتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو ان کے لیے عذاب علیم کی مہمانی تیار ہے کچھ سمجھ آیا ہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ آزاد علیم ان کے لیے مہمانی کے طور پر کیا ہے تو یہ شکل جو ہے وہ کس کی ہے تعظیم کی اور حقیقت ہو تو آزاد علیم بس خوشخبری سنا دو آپ ایسے بندے کو سات عذاب دردناک سمجھ رہے ہو حضرت یسما کا لفظ جو پیچھے گزرا ہے ذرا پیچھے سبھا کھولو یسما پر ایک لفظ ضروری ہے عنوان تمہارے پاس دوسرا لکھا ہوا ہے <clears throat> لکھ لو یہ عنوان بھی ساتھ لکھو یسما کے نیچے یا ہاشیے پر جہاں بھی جگہ ہو ہاشیے پر لکھ لو محرومین انل قرآن کا مرض اول ہاشیے پر لکھ لو جگہ ہاشیے پر محرومین انل قرآن کا مرض اول عروری و غرور یعنی ہاں یہ جو لوگ قرآن سے محروم ہیں ان کے دو مرضیں آ رہی ہیں یہ پہلا مرض ہے یسم و آیا علیہ سما سما جو سروں سے زد اور غرور نکل رہا ہے نا کہ اللہ کی آیتیں سنتا ہے لیکن پھر بھی ضد کرتا ہے تو سن رہے ہو اللہ کی آیات سننے کے باوجود کیا کرتا ہے زد کرتا ہے جو سر اڑا رہتا ہے پر کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اب آگے بزا عالم عالم آیات آیاتنا شیا بہ آیات آیاتنا بجر خانی بھی لکھا ہے محرومین دوم بھی لکھا ہے سات ہاشیوں پر یہ لگ لکھ لو محرومین ان قرآن کا مرض ثانی تو سات حاشی بس یعنی آیا لکھ لیا ہے اب کرو مانا ویزا عالم امن آیا تنا دوسری بیماری <clears throat> صرف زد نہیں بلکہ الٹا آیات پر مسخریاں کرتا ہے اور جب خبر پا لیتا ہے معلوم کر لیتا ہے ہماری آیات سے کسی چیز کو اتنا خاگا بنا لیتا ہے ان آیات کو مسخری کیا ہوا ہو ون پر لکھا ہوگا اے اراد سے بڑھ کر جی۔ اے اراد سے ہاں اے اراد سے بڑھ کر یہ ہے کہ پھر وہ مسخریاں بھی کرنے لگ جاتا ہے اتنا خاصا ہا کہ ہا ضمیر کہاں جا رہا ہے میری طرف دیکھو گے میں سمجھا دوں گا سمجھ لو اوپر سمجھ لو میری طرف دیکھو سوال عرض کر رہا ہوں اتنا خاصا کا ہا امیر کا مرجا کیا ہے اگر کہو کہ ہا امیر کا مرجا نا ہے کیا ہے تو یہ لفظ تو درست ہے کہ نا جمع مونت ہے اور وہ ہاد امیر وحدہ مون تھا کا اس کی طرف چلا جائے گا لیکن معنی کے لحاظ سے درست نہیں لفظوں کے لحاظ سے درست ہے لیکن معنی کے لحاظ سے درست نہیں ہے وہ بھی کیوں درست نہیں ہے اس لیے کہ معنی ہوتا ہے جب وہ معلوم کرتا ہے ہماری آزاد سے کسی چیز کو تو بنا لیتا ہے اس کو مسخری کیا ہوا معلوم تو اس نے کیا ہے شہ ان کو کیا سمجھ رہے ہو معلوم اس نے کس کو کیا ہے کیونکہ شہ ان آنے کا مفول بن رہا ہے نا معلوم تو کیا ہے شع کو تو مخریبی شعیب کے ساتھ ہوگی مچھلی کس کے ساتھ ہوگی اگر کہو کہ ہاتھ امیر کا مرجع آیات نہ ہے تو لفظوں کے لحاظ سے تو یہ قول درست ہے کیونکہ آیات جمع مونت ہے ہاتھ